بسم اللہ الرحمن الرحیم والغدیر العظیم صاحب ہدایہ یہاں سے رہے کہ بڑے تالاب میں نجاست گرے تو کیا اس سے تالاب کا پانی ناپاک ہوگا یا نہیں پہلی بات یہ سمجھے کہ بڑے تالاب کی حد ہے کیا احناف کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر پانی کا ایک حصہ دوسرے حصے تک پہنچ جائے تو وہ قلیل ہے کم ہے اور اگر نہ پہنچے تو وہ زیادہ پانی ہے اب اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے اس میں اختلاف ہوا ہے احناف میں سے جو پہلے علماء ہیں متقدمین متقدمین احناف نے کہا ہے کہ اس کو حرکت دینے سے معلوم کیا جائے گا یعنی ایک کنارے کو حرکت دینے سے اگر دوسری سائڈ دوسری جانب متحرک نہ ہو حرکت میں نہ آئے تو وہ بڑا تالاب ہے وہ زیادہ پانی ہے اور اگر ایک کنارے کو حرکت دینے سے دوسری جانب دوسری جو سائڈ ہے وہ متحرک ہو جائے تو وہ قلیل ہے وہ کم پانی ہے اور حرکت دینے سے مراد یہ ہے کہ حرکت دیتے وقت پانی اوپر نیچے ہو جائے کیونکہ پانی اگر زیادہ ہو تو اوپر ہو کر کے بھی متحرک ہوتا ہے البتہ جو بلبلے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہے پانی تھوڑا ہوگا تو اس میں جلدی حرکت پیدا ہو جائے گی اب یہ جو پانی کی ایک سائڈ کو حرکت دینا ہے اس تحریک کے سبب میں پھر اختلاف ہو گیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام ابو حنیف رحم اللہ سے روایت کیا ہے کہ غسل کرنے کی حرکت معتبر ہے یعنی اگر تالاب کے ایک کنارے پر کوئی شخص درمیانہ درجے کا غسل کرے اور دوسری جانب متحرک نہ ہو تو اس کو کہیں گے غدیر عظیم اس کو کہیں گے بڑا تالاب اور اگر دوسری سائڈ متحرک ہو جائے تو یہ غدیر عظیم نہیں ہوگا یہ تو وہ روایت ہے جس کو امام ابو یوسف نے نقل کیا ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار بھی کیا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ سے یہ روایت بھی نقل کیا ہے کہ حرکت دینا تحریک سے مراد وہ تحریک بلید ہے یعنی ہاتھ سے حرکت دینا پانی کی ایک سائڈ کو ہاتھ سے زور سے حرکت دے اب دوسری سائڈ وہ حرکت کرے تھوڑا پانی ہے نہ کرے تو یہ زیادہ ہے امام محمد رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ نہیں وضو کرنے کی حرکت معتبر ہے دو روایتیں آ گئی پہلی روایت کی وجہ یہ ہے کہ حوضوں اور تالابوں میں غسل کرنے کی حاجت زیادہ پیش آتی ہے بنسبت وضو کے وضو گھروں میں کیا جاتا ہے غسل حوضوں میں کیا جاتا ہے اس وجہ سے حرکت دینے میں غسل کا اعتبار ہوگا دوسری روایت کی وجہ یہ ہے کہ حرکت غسل کے ذریعے یعنی تحریک غسل کے ذریعے بھی ہوتی ہے وضو کے ذریعے سے بھی ہاتھ دھونے کی وجہ سے بھی لیکن ہاتھ سے جو ہاتھ دھونے سے جو حرکت ہوتی ہے وہ سب سے کم ہے بنسبت سب دو باقی دو حرکتوں کے تو ہم نے درمیان والے کا اعتبار کیا ہے یعنی وضو والے کا متاخرین احناف میں سے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پانی کا پہنچنا یہ حرکت دینے کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی ہو سکتا ہے مثلا وہ کہتے ہیں کہ اس میں مٹیالا پن یعنی پانی کے کلر کا مٹی والا ہونا اس کا بھی اعتبار کیا گیا ہے ایک آدمی تالاب کے ایک کنارے سے غسل کریں اور اس سائڈ سے پانی کا کلر مٹیالہ ہو جائے مٹی والا ہو جائے اگر یہ کلر دوسری سائڈ پہنچ جائے تو یہ پانی کم ہے ورنہ یہ زیادہ ہے اسی کو صاحب ہدایہ نقل کر رہے ہیں دیکھیں والغدیر العظیم اور بڑا تالاب الزی وہ ہیں لا تحرک احد طرف کہ اس کا ایک کنارہ متحرک نہ ہو بے تحریک طرف الاخر دوسرے کنارے کو حرکت دینے سے اذا وقات نجاست فی احد جانبی ہی جب ایک جانب نجاست پڑ جائیں دو سائیڈوں میں سے ایک میں نجاست پڑ جائیں جاز الوضوع من الجانب الاخر تو دوسرے جانب سے وضوع کرنا جائز ہو ان ظاہر ان نجاست لا تصل الیہ کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ نجاست دوسری جانب نہیں پہنچتی اثر و تحریک کیونکہ حرکت دینے کا اثر سرائے پھیل جانے میں فوق اثر نجاسا یہ نجاست کے اثر سے زیادہ ہیں ثم عن ابي حنيفه رحمه الله انه يعتبر التحريك بالاختصال پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اس حرکت کا دار و مدار غسل سے ہے یعنی حرکت دینا وہ معتبر ہے جو غسل سے ہو نہانے سے ہو وہ قول ابی یوسف اور یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول بھی ہے وعنہ اور ایک اور روایت بھی منقول ہے ابو یوسف سے بالتحریک بالید کہ یہ تحریک کا اعتبار ید ہاتھ سے حرکت دینے کا اعتبار ہے وعن محمد بالتوزی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں حرکت کا اعتبار وضو کرنے سے ہے ایک سائڈ سے آدمی وضو کرے اور دوسری سائڈ میں پانی حرکت کرے تو یہ کم ہے نہ کرے تو یہ زیادہ ہے فوج الاول ان الحاجت الیہ پہلی روایت کی دلیل وجہ یہ ہے کہ ان الحاجت الیہ فی الحیاز فوجوں میں غسل کرنے کی ضرورت زیادہ ہے اشد زیادہ ہے منہا الیتوزی بنسبت یعنی وضو کی حاجت کے اس وجہ سے غسل کا اعتبار کیا گیا ہے اور بعض حضرات نے مساحت آشرن فی بعض فقہ نے بڑے تالاب کا اندازہ مساحت سے لگایا ہے یعنی ناپنے سے لگایا ہے اور وہ ہے آشرن فی آشرین یعنی وہ تالاب دس بائی دس ہو دس گز لمبائی ہو دس گز چوڑائی چھوڑائی کرباس کپڑوں کے گز سے یعنی اس زمانے میں دو طرح گز استعمال ہوتے تھے ایک کپڑوں کے لیے اور ایک زمین کی پیمائش کے لیے مراد یہ ہے کہ کپڑوں کا جو گز ہے اس گز کے ذریعے سے دس بائی دس ہو دس گز لمبائی ہو اور دس گز چوڑائی ہو الناس لوگوں کو وسعت دینے کے لیے لوگوں کی آسانی کے لیے علیہ الفتوا اور اسی پر فتوا ہے لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ جو ٹین ٹین بائی بائی دس دس کا ہے یہ ان حضرات سے نہیں ہے یہ آسانی کے لیے ہے اور وہ اس وجہ سے کہ امام محمد رحمہ اللہ ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے مسجد میں اس کے شاگرد ابو سلیمان دوست جانی نے پوچھا کہ جتنا پانی زیادہ ہوگا یعنی احناف کا جو مسلک ہے وہ تو یہ ہے کہ احناف نے امام بوانی فرحم اللہ فرما رہے کہ اس کو رائے مبتلا بھی پر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے جس آدمی کو اس طرح کی صورتحال سے واسطہ پڑ جائے اب وہ سوچے کہ یہ زیادہ ہے یا کم ہے وہ زیادہ سمجھے گا تو زیادہ ہے کم سمجھے تو کم ہے لیکن اس میں اب ظاہر ہے یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں اس کو زیادہ سمجھوں وہ کم ہو کم سمجھوں وہ زیادہ ہو تو ابو سلیمان جو جانی رحمہ اللہ نے امام محمد رحم اللہ سے پوچھا کہ کتنا پانی زیادہ ہوگا امام محمد رحم اللہ چونکہ مسجد میں پڑھا رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ مسجد حاضہ جیسے کہ میری یہ مسجد ہے اتنا پانی ہوگا تو یہ زیادہ ہے اس مسجد کی جو پیمائش کی گئی تو اندر سے آٹھ بائی آٹھ نکلی باہر سے دس بائی دس نکلی احتیاطاً دس بائی دس کے قول کو لیا گیا اب یہ مشہور ہو گیا والمعتبر فی العمق اور گہرائی میں معتبر یہ ہے ان یکون بحال کہ وہ ایسی حالت میں ہو لا ينحسر بالاغتراف اغتراف کہتے ہیں چلو بھرنے کو کہ چلو بھرنے سے زمین ظاہر نہ ہو جائے یعنی ایک آدمی پانی سے چلو بھرے اور پانی پھر بھی چلے کم از کم گہرائی اتنی ہو وہ صحیح یہ صحیح ہے وقول فل کتاب اور کتاب میں جو یہ فرمایا گیا ہے جاز الوضو من جانب آخر دوسری جانب سے وضو جائز اشارہ یہ اشارہ اس بات کی طرف کی جہاں پر نجاست گر گئی ہے اس جگہ سے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے وہ تو نجس ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں صاحب خدوری نے یہ جو کہا ہے کہ جس طرف نجاست گرے اب دوسری طرف سے وضو کرنا ٹھیک ہے اس کا معنی یہ کہ جس طرف نجاست گر گئی ہے اسے وہاں سے وضو کرنا ٹھیک نہیں ہے جائز نہیں ہے لیکن وان ابو یوسف رحمہ اللہ امام ابو یوسف سے منقول مجسو وہ سائڈ بھی وہ طرف بھی نجس نہیں ہے اللہ بظہور نجاست دیکھیے مگر یہ کہ اس میں نجاست ظاہر ہو جائے کلمائل جاری جیسے کہ جاری وہ ہے پانی ہے آگے دیکھیں قال و موت ما ليس له نفس اور پانی میں ایسے جانور کا مرنا سائلت جس میں بہنے والا خون نہ ہو فلم یعنی پانی میں ایسے جانور کا مرنا جس سے پانی نہ پاک نہیں ہوتا کل وقت جیسے کہ مچھر ہے وہ زباب جیسے کہ مکی ہے جیسے کہ بڑے ہیں بڑ والعقرب بچو ونحویہ یا اس جیسے باقی چیزیں وقال شافی رحمہ اللہ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایسے جانوروں کا پانی میں مرنا اس سے پانی خراب ہو جاتا ہے اس کی دلیل کیا ہے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جانور حرام ہے اور حرمت کی دلیل ہے حرمت علیکم مردار کو حرام کیا گیا ہے فرماتے ہیں کہ اگر یہ حرام ہونا کرامت اور بزرگی کے طریقے پر نہ ہو وہ تو نجاست کی علامت ہے لیکن اگر کرامت کے طریقے پر وہ مثلا انسان پانی کے اندر مر جائے اور وہ انسان حالات جنابت میں نہ ہو تو اب انسان مر جائے پانی کے اندر تو پانی ناپاک نہیں ہوتا کیونکہ آدمی کی تحریر یہ بطریق کرامت ہے اسی طرح اگر شہد کی مکی کے بچے شہد میں مر جائیں یا مختلف قسم کے جو کیڑے ہیں وہ پھلوں میں مر جائے تو اس سے شہد اور وہ پھل نجس نہیں ہوگا اب قیاس کا تقاضا تو یہ یہ کہ چیزیں بھی نجس ہو لیکن ضرورت کی وجہ سے اس کو پاک قرار دیا گیا ہے ہماری دلی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہیں جا علیہ السلام سے ان برتنوں کے بارے میں پوچھا گیا جس میں کھانے پینے کا سامان ہو اور اس میں جانور مر جائے اور وہ جانور ایسا ہو جس میں بہنے والا خون نہ ہو آپ نے فرمایا کہ الحلال ہاضا و شرب ہو اس کا کھانا اس کا پینا حلال اس سے وضو کرنا جائز دیکھیں وقال شافی رحمہ اللہ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے وہ پانی اس سے وہ پانی خراب ہو جائے گا بھی طریق الکرامتی کیونکہ اس کا حرام ہونا یہ کرامت کے طریقے پر نہیں ہے یہ آیت النجاست یہ نجاست کی علامت ہے خلاف دو دن بخلاف شہد کی مکھیوں کے بچوں کا اور سماری اور پلوں کے کیڑوں کا یہ انفی ضرورت کیونکہ اس میں تو ضرورت ہے السلام فی ہا جاہل فرمایا کہ اس کا کھانا بھی حلال پینا بھی حلال اس سے وضو کرنا بھی حلال بولے ان ہماری عقلی دلیل یہ ہے کہ یعنی جو چیز نجس ہوتی ہے وہ اس وجہ سے کہ اس میں بہنے والا خون ہوتا ہے اب جب وہ چیز مر جائے تو بہنے والا خون اس پانی کے ساتھ اس چیز کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے یہاں پر تو وہ خون ہے ہی نہیں اس کے اندر مچھر کے اندر مکھی کے اندر اندر اور اسی طرح بچو بیڑ وغیرہ کے اندر تو خون ہوتا نہیں ہے لے انل اور اس لیے کہ ناپاک کرنے والا تو اختلاط تو دم المسوخ ہے دم بہنے والے خون کا مکس ہونا بھی اجزا ہی پانی کے اجزاء کے ساتھ عند الموت موت کے وقت حتی حل المزکا یہاں تک کہ ذبح کیا ہوا جانور وہ حلال ہو جاتا ہے کیوں یہ دمف ہی کیونکہ اس میں خون نہیں رہتا ظاہر جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو خون نکل جاتا ہے جو جانور ہیں وہ پاک ہو جاتا ہے ولا دم اور ان جانوروں میں تو خون ہے ہی نہیں من آتے ہاں اور حرام ہونے کے لیے نجاست ضروری نہیں ہے جیسے کہ مٹی ہے یہ امام شارا ملا اللہ کی طرف سے جواب ہے وہ کہتے ہیں کہ حرام ہونے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ چیز نجس ہو اب مثلا مٹی کا کھانا حرام ہے لیکن کیا مٹی نجس بھی ہے نہیں یہ ہم نے جواب دیا ہے امام شافی رحم اللہ کو کوئی چلے یہاں تک کافی ہے آگے پھر انشاءاللہ کل پڑے گی امان اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ